گوبر کا پپڑوت گلند گوبر تیتی کمر حسن حسین دارا پیارا علی ولی کا رتبہ بلند برتر کمر غنی کا توجہ توجہ کرنا کرنا صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستانوں دیوانوں تو حیدر کا صدیق کے ہاتھ پی اس کو صدیق کی ذات پہ یقین کو سیدھے جس کو تازے امامت نے دیا خوش علم کیوں نہ ہو اس کی بات پہ جس کو تازے امامت نے دیا خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پہ خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پہ خلافت خلافت بلا فصل صدیق کی تصدیق کی بس بلند بلند صدیق صدیق یعنی عمر کا توجہ کرنا توجہ کرنا بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر وہ ہیں داماد علی کے علی ہیں دوسر بیٹی حیدر کی بیٹی حیدر کی فاروق آدم کے گھر بیٹی حیدر کی فاروق آدم کے گھر وہ ہے داماد علی کے علی ہے سکر بہن ہنسے کی دو جا فاروق کی اور دارا کی بھی ہے وہ لگتے جگر قرآن اللہ کی آواز بلند آواز سے اور دارا کی بھی ہے وہ لگتے جگر وہ عمر جس کو سے ہے مانگا نبی وہ عمر جس کو سے ہے نارا مار عمران کی ہو گیا تین ٹنڈا پہ گیا ہے شان صحابہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی بس رتبہ بلند برتر کسی کوئی پوچھنے والا نہیں تو بلند کرنا شاید نہیں کیا کہنا چاہتا ہے شادی ہے در کی ہو خرچ عثمان کا شادی ہے در کی ہو خرچ عثمان کا ایک سے پیار عفان کا شادی ہے در کی ہو خرچ خرچ آج تو جھوم کے ہو خرچ شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا دیکھ لیجیے پیار نے عفان کا دیکھ لیجیے پیار نے عفان کا ترد کرنا ترد کرنا دیکھ لیجیے پیار نے عفان کا ارے جس سے جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا بے حیا کر حیا ایسے انسان کا اسی رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا بے حیا کر حیا ایسے انسان کا بولتا تو موتے نبی ہم دل سے علی ہے تخامت جو پہ کرو اس مادنی بس رتبہ بلند برتر سستی کمر ارے جھوٹے پڑو رتبہ بلند و برتر سستی کمر کنی خدا کہتے ہیں ہم تو حیدر کو شیرے ہم تو حیدر کو شیرے دور دور بیٹھے سامنے آؤ نا ہم تو حیدر کو شیرے خدا کہتے ہیں ہم تو حیدر کو شیرے ہم تو حیدر کو شیرے خدا کہتے ہیں فاتح خیبر علی مرتضی کہتے ہیں آتے خیبر علی مرتدا کہتے ہیں آج کو توجہ کرنا ہم ہاں، فاتح خیبر علی مرتدا کہتے ہیں ہے حقیقت میں تو ہی پاک کی جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں حقیقت میں تو ہی پاک کی جو علی کو بھی مشکل جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں بہادر علی سب کا ایمان ہے اے بہادر علی سب کا ہم سب کا ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے صرف مشکل کو رب رب ہے ہم تو علی مددہ کہتے ہیں حقیقت میں تو رب نظر دو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں دو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں بہادر علی سب کا ایمان ہے صرف مشکل کو شارف رحمان ہے بس رتبہ بلند برتل صدیق عمر اور تو کرنا کئی کئی حدیثیں ایک ایک شیر میں پیش کرنا ہاں بیٹی محمد کی دوجہ علی بہن زینب و قیار کلسوم کی نہیں سمجھے نہیں سمجھے ایسا حفصہ حبیبہ مائے سبھی مصطفیٰ اور ختیجہ کی تھی لاڈلی مصطفیٰ اور توحیدی صاحب مصطفیٰ اور ختیجہ کی سیما نے لی جب محمد صلی اللہ ہو جب محمد کے گھر سے وہ رخصت ہوئی تو گواہی تھی صدیق اور فاروق کی بس رتبہ بلند برتن کا صحابہ سے مل کر نبی سے ملا ہوں نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں صحابہ سے مل کر نبی سے ملا ہوں نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں جنہیں مصطفیٰ نے کہا جنتی جنہیں مصطفیٰ نے کہا جنتی آج تصدیق میں مرتدا سے کراؤں آج تصدیق میں مرتدا سے کراؤں وہ نبی کی نبوت کے عینی گواہ وہ نبی کی نبوت کے عینی گواہ ان کی عظمت پہ ان کی عظمت پہ ہاں تو سب کچھ لوٹا پت رتبہ بلند و برتن صدیق عمر غنی کا